حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تین سو اون سواروں کو ساحل کی طرف بھیجا ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہم قریش کے قافلے کی گھات میں تھے ہم ساحل پر جا ٹھہرے ہمیں سخت بھوک کا سامنا تھا حتیٰ کہ ہم پتے کھانے لگے پھر سمندر کی لہروں نے ایک آبی جانور ساحل پر پھینک دیا اس کو امبر کہا جاتا تھا ہم اسے تقریباً نصف ماہ کھاتے رہے ہم نے اس کی چربی کو بھی خوب استعمال کیا تو ہمارے جسم پہلے کی طرح موٹے تازے ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا پھر لشکر میں سے سب سے اونچا اونٹ اور سب سے لمبا آدمی تلاش کیا وہ آدمی اس اونٹ پر سوار ہو کر پسلی کے نیچے سے صاف گزر گیا اسی سفر کا واقعہ ہے کہ پھر لوگ بھوک میں مبتلا ہوئے تو ایک آدمی نے تین اونٹ نہار کیے پھر انہیں بھوک لگی تو مزید تین اونٹ نہار کر دیے وہ پھر بھوک کا شکار ہوئے تو اسی نے مزید تین اون نہار کیے پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امیر اسے روک دیا راوی حدیث نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس جانور کا کچھ کوش باقی ہے حضرت جابر نے فرمایا ہم نے اس آبی جانور کی آنکھوں سے بہت سے مٹکے چربی کے نکالے اور اس کی آنکھ کے گڑے میں چار آدمی بآسانی اتر گئے اور اسی سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجوروں کی تھیلی تھی جس میں سے وہ ہمیں مٹھی مٹھی دیا کرتے تھے پھر نوبت ایک ایک کھجور تک آ گئی جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو اس وقت ہمیں ایک کھجور کی قدر و قیمت معلوم ہوتی تھی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو ستاون